الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات مل لي وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له له ومن يذلل فلا هادي أشهد إله إلا الله وحده لا شريك له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 أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لیناحلو بہت سو لوگ ایم ایم والو لاتو قدے مو بین ید علا و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات مت کرو مطف اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یا امن اے ایمان والو لا ترفعوا سوا فوق صوت النبی اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو بلا تجہر جہر کا علی تم لگا اور ایسے زور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو انتہتا معلوم تم لا لاتر ایسا کرنے سے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں سمجھ بھی نہ آئے ان عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے ہاں پست رکھتے ہیں برائے نم کا اللہ قلوبہم تخوا وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے رب اشرح صدری صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من حمدات الشیاطین فأعوذ بك رب أن ہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے صلاح السلام سید و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثناء اور سلاط و سلام کے بعد آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایمان اور ایمان ایک ایسا موضوع ہے اس کے متعلق گفتگو کی اس قدر زیادہ ضرورت ہے کہ اگر مجموعی طور پر ہمارے خطبات میں ہماری گفتگو میں آدھا ایسا ایمان کا ہو آدھا ایسا باقی ہو تو یہ بھی کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے اللہ سبیل المثال اگر کوئی شخص ہم سے پوچھ بیٹھے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان بہت اہم شے ہے اور یہ بھی آپ سب نے جانا ہوا ہے سنا ہوا ہے اور آپ کو یاد بھی ہے کہ ایمان کی کچھ اوپر ستر شاخیں ہیں کسی سلجھے ہوئے مومن مسلمان سے جو اپنے آپ کو بڑا پکا اور پرہیزگار سمجھتا ہو اسے بٹھا کے آپ نے پوچھ لے کہ ان کچھ اوپر ستر شاخوں میں سے دس بارہ گیندوں کہ کتنے ہوں گے جن کے پاس اس کا جواب ہوگا تو یہ بات ہمارے لیے کس قدر افسوس کی ہے کہ جس چیز کو روز ہی سنتے ہیں اس کو جاننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے کیسے ماننا ہے اسے اللہ کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں وہ جو جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں قائم رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں مارے گی دوبارہ زندہ کرے گی پھر ہمارا حساب کتاب دے گی یقین جانیے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کے بارے میں اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا اللہ رب العزت کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بات بہت نالائقی اور کم علمی اور دین سے دوری کی بات ہے ایمان کی علامتیں کیا ہے ایمان کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں ایمان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے ایمان ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے وضو کی طرح ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندہ اپنا ایمان توڑ لے اور پھر پتہ ہی نہ ہو کہ پہلے ایمان کا کیا بنا اس لیے ضرورت ہے کہ ہر انسان ہر مسلمان کوشش کرے کہ ایمان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے اس لیے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس بہت اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن یاد رہے جس مولا نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کی سب سے عظیم شان اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے ہر نعمت اس کی طرف سے ملی ہوئی اور بہت کچھ ملا ہوا ہے اتنی ملی ہوئی ہے اللہ لا سوہ اگر شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمت شمار بھی نہ کر ہم نہ شکرے ہیں جن کی توجہ اس طرف نہیں جاتی مار کم ملنے میں تنخومی اللہ اذا مسكم الضر نہیں تجأرون ایک مالدار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی مہارت سے اپنی اصل دانش سے اپنی محنت سے سرمایہ کمایا ہے صحت مند آدمی سے پوچھو کبھی کہے گا کھانا اچھا کرتا ہوں کبھی کہے گا روزانہ بات کرتا ہوں کبھی کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا یہ بہت کم زبان سے نکلتا ہے کہ جو دیا ہے مولا کریم نے دیا ہے جو دیا ہے پروردگار نے دیا ہے جو ملا ہے اس کی طرف سے ملا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں اللہ کی باری ہمیشہ بعد میں آتی ہے آنی سب سے پہلے چاہیے ان سب سے پہلے چاہیے لیکن سب کے بعد آتی ہے ہر نے اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے والدین بھی اللہ نے دیے اولاد بھی اللہ نے دی مال بھی اللہ نے دیا صحت بھی اللہ نے دی جوانی بھی اللہ نے دی اور وہی اس کا حساب بھی لے گا اسی لوگوں بھی ایک صاحب ایمان کے دل و دماغ سے یہ بات رائب نہیں ہونی چاہیے میرے پاس جو بھی ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے قیمتی ہے یا کم قیمت ہے سب اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے اسی لیے فرمایا ما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسكم الضر تج ارون جو انسان بھولا ہوا ہے کہ سرمایا اس کا خیال ہے کہ میں نے کمایا صحت میں نے خود حاصل کی ہے جب ذرا سی چوٹ آتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے پھر اللہ ہی یاد آتا ہے جب نقصان ہوتا ہے ساری دنیا بھول جاتی ہے سب طاقتور ساتھی ابیلا بھول جاتا ہے خاندان بھول جاتا ہے برادری بھول جاتی ہے ایک ہی رات یاد رہ جاتی ہے لیکن یاد رہے یہ وطیرہ اہل ایمان کا نہیں ہے یہ تو مشرقوں کی عادت ہے مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا آسانی میں اسے بھول جانا قرآن بھرا پڑا ہے ان کی اس بری عادت سے اور دیکھ لیں کہ یہ عادت ہمارے اندر کس قدر آ چکی ہے یہ عادت ہمارے اندر کس قدر آ چکی ہے یہ مطلب پرستی کس قدر بڑھ چکی ہے کہ مشکل کے بغیر پکارتے ہم بھی اللہ کو کم ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں جو اہل توحید ہے جو اپنے آپ کو مبحث سمجھتے ہیں دوسروں کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے گریبا میں منہ منہ ڈال کے جھانکنا زیادہ بہتر ہے ہم کیا ہیں کیا کر رہے ہیں ایمان دنیا میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے سب سے عظیم شان سرمایہ ہے سب سے قیمتی متا ہے اگر کوئی شخص ایمان کو بچانے کے لیے ساری دولت خرچ کر دے ایمان کو بچا لے تو کھرا سودا ہے اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اولاد قربان کر دے سب کچھ قربان کر دے تو کھرا سودا ہے اگر کوئی ایمان کو بچانے کے لیے وطن قربان کر دے کاروبار قربان کر دے اپنی جان بھی قربان کر دے تو کھرا سودا ہے اس لیے کہ جس نے یہ سودا کیا جس نے یہ سودا کیا اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائی اللہ سے سودا کیا ان اللہ من ترا انفسهم المین ان اللہ ہسطرا من المین يقاتلون في في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببعكم الذي قرآن به وذلك هو دہی العظيم اللہ نے خریدا ہوا ہے سب کو کس سے خریدا ہے اللہ کس سے خریدتا ہے تم بھی تم بھی دکان تلاش کرتے ہو سہی دکان سے سودا لیا جائے کھڑی دکان سے سودا لیا جائے اللہ رب العزت خریدنے پہ آتا ہے تو صرف اہل ایمان سے خریدتا ہے بے ایمانوں سے کچھ نہیں خریدتا کیا خریدا اللہ نے انفسہم لہم ان کی جانیں بھی خریدی ہوئی ہے مال بھی خریدے ہوئے ہیں مومنوں کے جان مومنوں کی جانیں مومنوں کے مال بکے ہوئے ہیں اپنے نہیں ہیں جو انہیں اپنے سمجھتا ہے وہ گھاٹے کا سودا جو انہیں اپنے سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے نلائق ہے اسی لیے قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت تک پاؤں وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک چار سوالوں کا جواب نہ ہو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کے بتائے بارے میں بتاؤ کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا تھا ایک ایک پائی ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا ڈر جائیں بچ جائیں امام الانبیاء میں اپنے محبوب صحابی اپنے پیارے صحابی ابو ذر کو یہ بات بتائی تھی اور ابو ذر نے ساری دنیا کو بتا دی امام الانبیاء نے فرمایا نجات صرف ان کی ہوگی جو دونوں ہاتھوں سے دائیں بھی پھینکتے ہیں بائیں بھی پھینکتے ہیں آگے بھی پھینکتے ہیں پیچھے بھی پھینکتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر تو دیواریں اللہ کے گھر کی دیواریں سرس نہیں ہو کوئی دے چار پیسے یہ مکمل ہو اللہ کے گھر کے گھروں دیوار چار چار پیسوں کو سرس رہے ہو اور ہمارے گھروں میں کروڑوں لگ رہے ہوں لاکھوں لگ رہے ہوں تو کیا دن انسان اللہ کے حضور کیا جواب دے گا کیا ہے انسان کے بات کہنے کے لیے فرق ہو کرا ہو مساجین بھوکے سوتے ہو ہمارے پیٹ ہمیں اپنے پیٹ چھوٹے کرنے کے لیے صبح صبح دوڑے لگانی پڑے تو کیا جواب دے گا انسان کیا دن اللہ کے دربار میں کیا ہے انسان کے بات کہنے کے لیے لیکن یہ ہوش تو تب آتی ہے جب ایمان آتا ہے ایمان نہ ہو تو ہوش نہیں ہوتی ایمان نہ ہو تو ہوش نہیں ہوتی اس لیے مولا کریم نے فرمایا منتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اہل ایمان یا دینا من اہل ایمان اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ جگہ جگہ یہ بات کہی گئی اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور دوسرا کام کیا کرو قدمت لے کا دن جی کو چاہیے کہ غور کر لے کہ یہاں کتنا برباد کیا آخر کی بقا کے لیے کتنا بھیجا جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ بچا لیا جو یہاں کھا لیا جو یہاں کھا لیا وہ برباد کر لیا جو آخر کے لیے بھیج دیا اسے اللہ کے ہاں جمع کرا دیا اور اللہ کئی گنا کر کے ضرور دے گا بس تم آپ لے کا دن ہر شخص کو چاہیے کہ غور کرے قرآن کے لفظ ہیں یہ کوئی تصویر نہیں ہے میری طرف سے حاشیہ نہیں ہے قرآن کریم کے لفظ ہیں والن جو نسل ہر کسی کو چاہیے کہ غور کر لے قدمت لے غزم ایمانداری سے بتائیے کتنے دنوں میں دن میں کتنی بار غور کرتے ہو زندگی میں کتنی بار غور کیا ہے کہ آگے کیا بھیجا یہاں کیا برباد کیا بتاک اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے عملوں کو خوب جانتے آگے فرمایا بلا تک كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ان کی طرح نہ ہو جانا ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا جو اللہ کو بلا دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے آخرت میں تو جو ہوگا تو ہوگا دنیا میں ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا آپ بلا دیتا ہے ان کو اپنی بھی ہوش نہیں رہتی اپنی بھی ہوش نہیں رہتی نہ آرام سے سو سکتے ہیں نہ آرام سے کھا سکتے ہیں نہ آرام سے صفائی کر سکتے ہیں نہ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نفرت کرتے ہیں لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے ایک ہی چیز یاد رہتی ہے مال کیسے اکٹھا سکا کر تک اللہ جی نے ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا صاحب ہوں اللہ ان کو اپنا آپ بلا دیتا ہے جو اللہ کو بلاتے ہیں اللہ ان کو اپنا آپ بلا دیتا ہے برائی کا یہ لوگ ہیں ہیں نافرمان عن عمر بن عوف قال قال رسول وسلم نا ما يسركم فوالله لم فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم صحیح بخاری کی روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہوا حدیث کا پس منظر ہے بیان کا وقت نہیں لوگوں خوش ہو جاؤ سننے والوں خوش ہو جاؤ تمہیں خوشخبری ہو امید رکھو وہ کچھ ملے گا جو تمہیں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا اور آگے فرمایا اللہ اللہ خطرہ السلام علیکم مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی امت کو یقین دلاتا ہوں مجھے تمہاری فقیری کا کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم کبھی بھوکے مرو گے یہ امام الانبیاء کی یقین دہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین دہانی اور اللہ کی قسم کھا کے یقین دی امت سبھی بھی مارے مارے پھر رہی ہے کہیں فقیر ہی نہ آ جائے لمبیا یقین دلا کے گئے لل فکرا شاہ علیکم مجھے تمہاری فقیری کی فکر نہیں ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تمہارے بھوکا مرنے کا تو فکر کیا ہے بلا شاہ علیکم دنیا کباب کا تم فکر اس بات کی ہے ہجا اس بات کا ہے کہ دنیا تمہیں سرانہ مل جائے دنیا تمہیں زائد مل جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ملی دنیا تمہیں ضرور سے زیادہ مل جائے گی اس کا ڈر لگتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا جیسے پہلے لوگوں کو ملی تھی ویسے ہی تمہیں ضرور سے زیادہ مل جائے گی جیسے انہوں نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی تم بھی دنیا کے پیچھے دوڑ لگاؤ گے اور جیسے وہ ہلاک ہوئے ویسے تم ہلاک ہو گے ایک روایت کے لفظ ہے جیسے وہ غافل ہوئے ویسے تم غافل ہو جاؤ گے دین بھول جائے گا اسلام بھول جائے گا آخرت بھول جائے گی اپنا آپ بھول جائے گا ایک ہی بات یاد ہے مال کیسے بنانا ہے پیسے کیسے کیسے پیسہ کیسے جمع کرنا ہے اس لیے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی اس بات کو کبھی نہ لا تکونو نہیں بھول رہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا جو اللہ کو بلا دیتے ہیں اللہ انہیں اپنا آپ بلا دیتا ہے اس لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ مولا کی طرف سے ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میں سے کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے سب اللہ کا ہمارے پاس بطور امانت آیا ہے ہمارے پاس بطور امانت آیا ہوا ہے اس کے ایک ایک پیسے اور ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے کیسے کمایا تھا کہاں خرچ کیے جن اللہ الجن اس کے بغیر میں اللہ نے جو مال خرید لیا ہے یہ تو اس کی کمالے مہربانی ہے خرید کے اس نے پھر تمہیں دے دیا ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو میری نافرمانی نہ کرو میرے رسول کی نافرمانی نہ کرو سب معاملہ ٹھیک ہے اللہ کی فرم برداری اللہ کے رسول کی فرم برداری ہو تو مال خیر ہی خیر ہے اس کا بیان پھر کسی وقت فرما دینا جن اللہ نے انسانوں سے مال لیے ان کی جانیں لی کیا انسانوں کے مال ہیں اور کیا انسانوں کی جانیں ہیں دی بھی اللہ نے ہے اور لے لی ہے لے کے دیا کیا ہے جنت اس کے بدلے میں جنت امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں اللہ کا سودا مہنگا ہے اللہ کا سودا مہنگا ہے اللہ کا سودا مہنگا ہے اور چوتھی بات فرمایا اللہ جن اللہ کا سودا جنت ہے اللہ کا سودا جنت ہے صحت ایسی ملے گی جو کبھی خراب نہیں ہوگی جوانی ایسی ملے گی جو کبھی ڈرے گی نہیں عمر ایسی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی نیمتیں ایسی ملے گی جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں سنی نہیں کسی نے سوچی نہیں یہ اللہ کا سودا ہے یہ دیا کیا لے کے ہے یہ ٹھیک لیے لے کے دیا ہے یہ خاک لے کے دیا ہے یہ گندگی سے بھرا ہوا جسم دے کے جسم لے کے دیا مال لے کے مال لے کے کیا ہمارے پاس ہے دینے کے لیے اللہ نے العزت سوچا یہ لے کے اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے اور کمال یہ ہے آج دربار کھلا ہوا ہے آج دکان کھلی ہوئی ہے آج سودے ہو رہے ہیں جس کا جی چاہے جس کا جی چاہے کوڑیوں کے بھاؤ اللہ سے جنت خرید لے جس دن یہ دکان بند ہو گئی جس دن پروردگار نے یہ دکان بند کر دی ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے زمین آسمان کے درمیان جتنا کھڑا ہے اتنا سونا لے کے آ جائے اللہ ایک جان بھی نہیں چھوڑے گا قرآن میں جگہ جگہ یہ بات لکھی بیان کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا مت دن کافر آئے گا اور چاہے گا کہ سب کچھ دے کے جو ہو سکتا ہے وہ دے کے اللہ سے پوچھے گا بھی ساری دنیا تیری ہو دے کے جان چھڑا لے گا کہ نہیں کہے گا چھڑا دوں گا اللہ فرمائیں گے میں نے تو اس سے بہت چھوٹی سی بادشاہ مانگی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا لیکن تو نے انکار کیا اور شریک کر کے ہی ٹھہرا تو ایمان سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے اس دولت کی حفاظت کے لیے اس نعمت کو بچانے کے لیے دنیا بھر کے دستور کے مطابق مہنگی شے کو بچانے کے لیے سستی شے خرچ کرتی چوکی چوکیدار پیسے دے کے رکھتے ہیں چوکی دار پیسے دے کے رکھتے ہیں تنخواہ دے کے رکھتے ہیں لیکن وہ پیسے تھوڑے ہوتے ہیں جو چوکی دار کو دیتے ہیں ان پیسوں سے جن کی حفاظت کے لیے اسے رکھتے ہیں ساری دنیا کا یہی طریقہ ہے ہر چھوٹی نعمت بڑی نعمت کی حفاظت کے لیے خرچ کی جاتی ہے ہر چھوٹی نعمت بڑی نعمت کی حفاظت کے لیے خرچ کی جاتی ہے لہذا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ خرچ کر دیا گیا مہنگا سودا نہیں ہے میرے بھائیوں ایمان ایمان کو ایسی چائے نہیں ہے جو چلتی پھرتی نظر آتی ہے کہ بندہ دیکھ لے لیں صحیح سلامت ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہے کہ کم ہے کہ زیادہ ہے ایمان کوئی جانور نہیں ہے ایمان کوئی پرندہ نہیں ہے ایمان کوئی بچہ نہیں ہے جس کو بندہ دیکھ لے ایمان ایک کیفیت کا نام ہے ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جیسے غصہ ہے خوشی ہے غمی ہے بڑھتی ہے گھٹتی ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ایسے ہی ایمان ایک کیفیت کا نام ہے ایمان ایک کیفیت کا نام ہے اس کے دو کنارے ہیں اس کے دو کنارے ہیں ایک کنارہ نہایت ہی عظیم شان ہے دوسرا کنارہ نہایت ہی خطرناک ہے اور اس کے درمیان اس کے درمیان بڑا فاصلہ ہے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس کنارے کے قریب ہیں ایک طرف اللہ رب العزت نے فرمایا ادا جا کر شہد ان کل رسول اللہ اللہ عالم ان کل رسول واللہ ان لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساما کانو یا منافق آتے ہیں آ کے گواہی دیتے ہیں امام الانبیاء کے دربار میں آ کے گواہی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر کہتے ہیں یا شہاد اللہ کا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے بتائیں ایمانداری سے اس سے بہتر کلمہ کیا ہو سکتا ہے یہی کلمہ ہم کہتے ہیں ہمیں جو روح پیٹتے ہیں اہل توحید ہے اہل ایمان ہے بنانے کے ہم بڑے سالے ہیں بڑے مواحد ہیں گلاف دین آ کے کہتے تھے میں شہاد و رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو البتہ اللہ کا رسول ہے تاکہ دے کر کے کہتے اللہ عالم ان رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین گواہی دے یہ دے اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ گواہی دیتا ہے کسی گروپ کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلی گواہی بھی دیتا ہے اللہ عالم کل رسول منافطین اللہ کا اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ نہیں مانتے یہ زبان سے کہتے ہیں یہ زبان سے کہتے ہیں زبان سے کہنے سے بات نہیں زبان سے کہنے سے بات نہیں بنتی جب تک دل سے نہ مانگا جائے زبان سے تو اس نے بڑا کچھ کہا تھا زبان سے تو اس نے بھی بڑا کچھ کہا نہ صرف زبان سے کہا بلکہ وجود کے ساتھ خدمتیں بھی ایسی کی جو کسی اور نہ کی چچا ابو طالب نے کیا کچھ نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میں آپ کو قصیدہ سناتا ہوں اور یہ قصیدہ سن کر بتائیں اس کے کہنے والا کیسا ہو سناؤ جی اسے قصیدہ سنا تو سمجھ آئی کہ وہ مرزا قادیانی کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ستائش نہ جوتے ناطے بہت کہتے ہیں سچے گرما بڑھتے ہیں جوتے عام طور پر ناطوں کا گزارا کرتے ہیں بڑا خوبصورت قصیدہ ہے بڑا شاندار قصیدہ ہے میں نے عرض کی کہ میں آپ کو قصیدہ سناتا ہوں جو اس سے بھی اچھا ہے آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے اس کو ابو طالب کے قصیدے کے شعر پڑھ کے سنا ہے ابو طالب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور آپ کا خاندان شیب ابی طالب میں گرا ہوا تھا اس زمانے میں ایک نبے کے قریب شعروں کا قصیدہ کہا تھا یقین جانیے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف نوم الانبیاء کی اتنی اچھی نات کسی نے بیان نہیں کی جتنی اس وقت ابو طالب نے کی مسئلہ یہ ہے مسلمان ہونے کے لیے قصیدے نہیں پڑھنے پڑتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہزار شہروں کا کسیدہ اتنا کام نہیں کرتا کروڑوں آدمی کا جلوس اتنا کام نہیں کرتا جتنا کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتا جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے نہ کہا جائے وقت تک بات نہیں بنتی ابو طالب کہتا ہے جز اللہ ہو اللہ ولاہ سرو لے کبھی جمے ہم اللہ سرو لے کبھی جمے ہم ہست دفینا اللہ جی قسم کھا کے کہتا ہوں تو رہ سارا لو لشکر لے کر ہے محمد تیرا باجی جی کا نہیں کر سکتے جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں دفن نہیں کر دیا جاؤں گا قبر میں جب تک میں دفن نہیں کر دیا جاؤں گا کوئی طرح تک نہیں پہنچ سکتا جتنی مرضی فوج لے ہے ربدا کا من کرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا ہے کھل کے کہ جو تبلیغ کرنی ہے کھل کے تبلیغ کر تجھے کوئی گرد و گبار تک تجھ تک نہیں پہنچے گی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے دعوت کا کام کر کے دین کا کام کر کے اسلام کا کام کر کے اپنے آپ کو خوش کر لے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے یہ کون کہہ رہا ہے ابو طالب ابو طالب کہہ رہا ہے زبان سے وجود سے خدمتیں کر رہا ہے زبان سے یہ کہہ رہا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر ایک ہی مطالبہ رہا آخر میں بھی کان نے یہی بات کہی اچھا اچھا حضور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ لو میں قیامت کے دن بطور دلیل اللہ کے حضور پیش کر سکوں گا یہ نہیں کہا ما تعالی دین عبد المطلف ما تعالی دین عبد المطلف میرے بھائیوں ایک کنارہ یہ ہے کبھی کے دلہ رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے جتنی مرضی گواہیاں دے دے جب تک بات دل میں نہیں گھستی اس وقت تک بات نہیں اور دوسرا کنارا کیا ہے وہ جس کا ذکر پچھلے خطبے کے آخر میں ہوا تھا دوسرا کنارا وہ ہے کہ ایمانداروں کو ایمان سے لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے ایمان میٹھا لگنے لگ جاتا ہے نماز پڑھنے سے راحت محسوس ہوتی ہے سچا دینے سے خوشیاں محسوس ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے خوشیاں محسوس ہوتی ہیں ایک کنارہ وہ کہ دعوی نہ مقبول نہ منظور دوسرا کنارا یہ کہ ایمان کی بدولت انسان کو مٹھاس ایمان کی لذت محسوس ہونے لگ جائے درمیان میں فاصلے بڑے ہیں درمیان میں فاصلے بڑے ہیں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کنارے پہ کھڑے ہیں ہم کس کنارے پہ ہیں نفاذ والے کنارے کے قریب ہیں کہ حلالت اور چاشنی اور مٹھاس والے کنارے کی زیادہ قریب ہے ہم سے چھینا جاتا ہے کہ خوشی سے دیتے ہیں دے کے لایا جاتا ہے کہ خوشی سے آتے ہیں پائے مسجد سے نکلتے ہوئے تیل ہوتے ہیں کہ مسجد کی آتے ہوئے تیل ہوتے ہیں جاتے خوشیوں سے ہیں جاتے خوشیوں سے ہیں ایک ایک بات بتا رہی ہے ہمارا ایمان کس نوعیت کا ہے ہمارا ایک ایک عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا ایمان کس نوعیت کا ہے ایمان کیفیت کا نام ہے دماغ کی کیفیت کا نام ہے جب تک یہ درست نہیں ہوتی جب تک ایمان سے لذت محسوس نہیں ہوتی انسان کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے اور ایمان کی ایمان کی علامتیں جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ میرا ایمان کس نوعیت کا ہے بڑی بڑی دو علامتیں ہیں تصویر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو پھر کسی وقت درست کے ساتھ پہلی ایمان کی علامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اور غیر مشروط محبت کوئی محبت اس سے آنے نہیں آنی چاہیے مال کی محبت اولاد کی محبت والدین کی محبت پورے خاندان کی محبت اپنے عزت اور اپنے وقار کی محبت کوئی شہ اللہ کے رسول کی محبت کے آڑے نہیں آنی چاہیے یہ ہر چیز غالب رہے تو تب جا کے بندہ سچا مومن بنتا ہے اس کی تفصیل کا اس وقت وقت نہیں ہے پرانے کریم میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور دوسری علامت جس کے ذریعے انسان جان سکتا ہے کہ میرا ایمان کس نوعیت کا ہے وہ غیر مشروط اتباع ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی غیر مشروط عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اجتماع جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں آتی محبت اور اجتماع کٹھی نہیں ہوتی اکیلی محبت بھی کسی کام نہیں آتی اور محبت کے بغیر اکیلی اجتماع بھی کسی کام نہیں آتی دنیا بھر کے نظام اسلام کے نظام سے دین کے نظام سے مختلف ہے ہر نظام کے بارے میں دل میں جو مرضی رکھو بظاہر مان لو تو بات بن جاتی ہے انسان گرفتار نہیں ہوتا انسان پہ مصیبت نہیں آتی ہے لیکن اسلام اس سے مختلف ہے لا تقدم بین قدم اللہ و رسول ہی وطف اللہ لا تقدم بین بہن اللہ و رسول ہی وطف اللہ اللہ رسول کے آگے بڑھ کے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ رسول سے اللہ کے رسول کی آواز سے ان کی آواز نکالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے فلاں رب کلا یو صدر بینہم ثم لا انفسهم حرجا مما کہ تسلیما اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یحکموا ما صدر بینهم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تمہیں اپنے تمام دھرموں میں تمہیں اپنا فیصل مقرر نہ کر لیں اپنا حکم مقرر نہ کر لیں تیرے فیصلے نہ مان لیں اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا ایمانداری سے بتائیے کتنے جھگڑوں میں ہم تابوت کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے اور کتنے ہمارے جھگڑے ہیں جن کو ہم اللہ اس کے رسول کے کرام اور قرآن اور حدیث کے ذریعے ختم کرتے ہیں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا اپنی بات کرتا ہوں خود بتائیے زندگی میں کتنے فیصلے اللہ اس کے رسول سے کروائے ہیں اور کتنے فیصلے زندگی میں تابوتی طاقتوں کے درباروں میں جا کے کروائے ہیں دعویٰ ہمارا بھی ہم کھڑے سچے لوگ اللہ کیا کہہ رہا ہے فلاں رب پہ چلا جی اگر ہم نے کیا تیرے رب کی قسم اس کے تک کے نہیں آ سکتے کے لوگ کا بھی بہلے ہوں حتیٰ کہ تجھے آخری حکم تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں پھر اس کے بعد ہر جم اللہ ظاہری طور پر ماننا کافی نہیں ہے دل سے بھی مان لے دل سے بھی مان لے کوئی تنگی باقی نہ رہے کوئی کرسی باقی نہ رہے کوئی خیال بھی کبھی نہ رہے اس کی تصویر کے لیے سورہ نور کی آیتیں بڑی وضاحت کر رہی ہے اس مسئلے کی کہ تمہیں کچھ ملتا نہ آئے ہے لال سے رسول سے تو بھی مان لو تم سے کچھ جاتا نہ آئے ہے تو بھی مان لو کسی حال میں بھی چون کرا نہ تب مسلمان بنو گے تب امن بنو گے میں نے کھلی بات کی ہے ایمانداری سے اپنے گھر بانوں میں منہ ڈال کے سوچ لیجیے خاندانی جھگڑے ہیں بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں وراثت کے جھگڑے ہیں اور ہزار قسم کے جھگڑے ہیں کتنے جھگڑے آج تک اللہ اس کے رسول سے ختم کروائے ہیں اور کتنے جھگڑے ان سے ختم کروائے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اللہ صبر ہاجمی نے حکم دیا ہے کہ ان کے دربار میں نہ جاؤ ان کو تسلیم نہ کرو غیر اللہ اللہ رب العزت کی شریعت کے علاوہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کا انکار ایمان کا حصہ ہے ان کا انکار ایمان کا حصہ ہے تو میرے بھائیوں ایمان جانچنے کے لیے دو چیزیں دیکھ لیں اللہ اس کے رسول کی محبت غیر مشروط محبت ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہے تو ایمان اگر کسی اور کی محبت غالب آ جاتی ہے پھر ایمان میں کمی ہے ایسا ہی اللہ اس کے رسول کی غیر مشروط اتباع اور اعتبار یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر شعبے میں ہو رہی ہے تو ان شاء اللہ مومن اور مسلمان ہے بصور کے دیگر ہمارا ایمان محل نظر ہے اور ہمیں سوچ رہے ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے بما توفیقی اللہ بلّہ علیہ الحمد للہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره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 ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر منصول والمسلمين اللهم اللہ عطل والمسلمين اللهم حما ولا تذلنا تجنا ولا تهنا تنا ولا تحرمنا وزدنا ولا ولا تنقصنا وانصرنا تنصر علينا اللهم کسنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نشكو إليك وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أذر الباس رب الناس فالشر تشاقي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر ستمر اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجات نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نسالك جنك انت الله انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم إنا نسألك من خير ما أتانك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك التكلان فلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اهدنا لأفضل الأخلاق لا يهدي لأسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا من جاء منك ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليك ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك ربنا عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين